کل تبو کے غزبے پہ نبی کھڑے تھے نبی اعلان کر رہے تھے کوئی ہے دینے والا صدیق نے سوچا اگر کچھ بھی پیچھے چھوٹ گیا لوگ کہیں گے نبی کی لاز رکھنے والا کوئی نہیں تھا نبی کی زبان سمجھنے والا کوئی نہیں تھا نبی کا مقصد سمجھنے والا کوئی نہیں تھا صدیق نے سارا گھر لٹا دیا سوئی بھی دے دی برتن بھی دے دیے پیالہ بھی دے دیا سب کچھ دے دیا نبی خوش ہو گئے آج بھی تو آوازیں لگ رہی ہے آخری جلیا ہوتا جزیرت العرب آج بھی تو آوازیں لگ رہی ہے کہاں ہے غزوہ ہند کرنے والے آج بھی تو آوازیں لگ رہی ہیں مدینہ کی طرف سے نبی کہتے ہیں او متیو میں تو زخمی حالت میں آ گیا ہوں میں تو جہاد کے زخم کھا کے آیا ہوں تم کہاں ہو جیسے محمد صدیق کے طریقے پہ چل کے سب کچھ دے رہی ہے جوان بچے اپنا خون حکومت کے سامنے کی پابندیوں کی مشکلات صبح کی تھکاوٹ شام کی تھکاوٹ یہ ہمارے زخمی ساتھی کسی کی ٹانگ نہیں کسی کا بازو نہیں کسی کے کسی کی پسلیاں ٹوٹی کسی کا جگر چلنی میری ماں نے دے دیا میری بہن نے اپنے گھر کے کپڑے اٹھا کے اٹھا کے دے دیے کوئی دکانیں دے رہا ہے تاکہ اللہ کے نبی نے کل صدیق کو دعا دی تھی آج اس دعا کا اثر ہم غریبوں کو بھی پہنچ جائے